اللہ کی لانت اس پر جو غیر اللہ کے لیے جبا کرے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل بیت کو دوسرے لوگوں سے چھپا کر ارشاد فرماتے تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے ہوئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی خفیہ بات نہیں بتاتے تھے جسے آپ اور لوگوں سے چھپاتے ہوں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں ارشاد فرمائیں اس آدمی نے کہا آیا امیر المومنین وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لانت اس شخص پر جو اپنے والد پر لانت بھیجے اور اللہ کی لانت اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور اللہ کی لانت اس پر جو مجرم یا بدعتی کو پناہ دے اور اللہ کی لانت اس پر جو زمین کی علامات کو خراب کرے فائدہ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دین سکھایا اور اپنے اہل بیت کے لیے کوئی مخصوص وصیتیں یا احکامات اور لوگوں سے چھپا کر ارشاد نہیں فرمائے اور یہ کہ ہر جاندار میں جان اللہ پاک نے رکھی ہے بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کی جان لینا جائز بنتا ہے بس جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے گا وہ بہت بڑا ظلم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت کا مستحق ٹھہرے گا دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان مبارک نصیحتوں کو لکھ کر اپنی تلوار کے اغلاف میں محفوظ کر رکھا تھا اور اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس علم کو تلوار کے نیام میں چھپائے نہیں رکھا بلکہ اور لوگوں تک پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمائی تقیہ نہیں فرمایا غیر منار الارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامات جو زمین کی حد متعین کرتی ہیں ان کو مٹا کر یا گرا کر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں شامل کرنا یہ عمل قابل لانت ہے